شروع کی تھی اللہم بارک لنا فی رجب و و وبلغنا رمضان یہ چھوٹی سی دعا کہ اللہ ہمیں رجب کے مہینے میں برکت دے دے اے اللہ ہمیں شابان کے مہینے میں برکت دے دے اور اے اللہ ہمیں رمضان تک پہنچا دے دیکھو اس اللہ کا کرم کہ اللہ تبارک و تعالی نے ایمان کی حالت میں تندرستی کی حالت میں صحت کی حالت میں ہم سب کو الحمدللہ للہ رمضان کے مہینے تک پہنچا دیا دعا کرو کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے رمضان کے مہینے کی عبادت کو قبول فرما لے ماشاء اللہ آج ہم نے پہلا روزہ رکھا قرآن کریم کو شروع کر دیا کہ انشاءاللہ اللہ قرآن کریم کو ہم رمضان میں ایک یا دو یا تین جتنی طاقت ہوگی ہم ختم کریں گے ذکر میں مشغول ہو گئے مسجدیں ہماری آباد ہو گئی نمازوں میں لوگ اہتمام سے آنے لگے گھر کا ماحول بالکل چینج ہو گیا شہری کا اور افطار کا نظام ہوا یہ سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے کہ اس نے یہ رمضان کا مبارک مہینہ ہمیں نصیب فرمایا گزشتہ کل ہمارے مولانا شعیب صاحب کا جمعہ میں بیان تھا اور اس کے پہلے والے جمعہ کو میں نے بیان کیا تھا جس میں میں یہی آپ لوگوں کے سامنے بیان کر رہا تھا کہ چار عبادتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس مہینے میں بہت پسند ہے اور وہ چار کیا ہے قرآن القرآن وحافظ اللسان ومطعم الجیان وہ في شهر رمضان چار قسم کے لوگ اللہ کو بہت پسند ہے اور وہ چار کون سے ہے کہ جنت جن کے بارے میں مطالبہ کرتی ہے کہ مجھ میں یہ لوگ سما دیے جائے ان میں قرآن کی تلاوت کرنے والا رمضان میں روزہ رکھنے والا بھوکوں کو کھانا کھلانے والا زبان کو کنٹرول میں رکھنے والا ہے اور پھر ہمارا مضمون چل رہا تھا قرآن کریم کے متعلق آج اسی مضمون کو میں کمپلیٹ کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن کریم کی فضیلت اور قرآن کریم کی اسپیشلی طور پر تلاوت کی جو فضیلت ہے اور پھر اس رمضان کے مہینے میں اس کے جو ورچوز اور اور فضیلت بڑھ جاتی ہے اس کے متعلق آپ کے سامنے بات بیان کروں گا لیکن اس سے پہلے ایک بات کو میں کلیئر کروں کہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہدل متقین یہ قرآن ہدایت والا قرآن ہے اور دوسری جگہ اللہ فرماتا ہے یو دل بھی کثیرہ و دی کثیرا کہ قرآن کی وجہ سے بہت سے لوگ ہدایت پر آ جاتے ہیں اور بہت سے لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں کوشچن یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ قرآن تو ہدایت کی کتاب ہے یہ کتاب تو لوگوں کے گائیڈنس کے لیے آئی ہے تو قرآن کی وجہ سے کچھ لوگ ایسٹرے کیسے ہو جاتے ہیں گمراہ کیسے ہو جاتے ہیں تو دیکھو یہی بات میں کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن کریم نو ڈاؤٹ ہدایت کی کتاب ہے اور قرآن کریم سے تو ہدایت نکلتی ہے now depends on that individual کہ جس کے سامنے قرآن پڑھا جاتا ہے جس کو قرآن کی بات پیش کی جاتی ہے وہ کیسا ہے اگر اس کے اندر صلاحیت ہوگی ہدایت کو ایکسپٹ کرنے کی تو قرآن ہدایت ڈالتا ہے وہ ہدایت کو ایکسپٹ کر لیتا ہے اور ہدایت کے راستے پر چل پڑتا ہے لیکن اگر وہ انسان اس کا مزاج غلط ہے اس کا ضمیر اندر سے گندا ہے تو وہ ہدایت کو ایکسپٹ نہیں کر پاتا ہے نتیجے میں وہ گمراہی کے راستے پر چلا جاتا ہے ہمارے حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ نے اس بات کو بہت اچھے انداز میں سمجھایا وہ فرماتے ہیں بارہ کے در لطافت تبعش تباش خلاف نیست در باغ لالا روید و در شورا بوم خس یہ پرشین لینگویج میں سینٹنس تھے شعر تھا جو میں نے بیان کیا جس کا خلاصہ یہ ہے مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دیکھو یہ بارش نازل ہوتی ہے بارش رحمت بن کر دنیا میں آتی ہے آسمان سے رحمت ٹپکتی ہے لیکن یہ بارش جو اوپر سے رحمت لے کر آتی ہے اگر وہ کسی تالاب میں گر جاتی ہے پانی پریزرو ہو جاتا ہے ریور میں چلا جاتا ہے وہ پانی پریزرو ہو جاتا ہے اسی طرح کھیت میں چلی جائے کھیت لہ لہانے لگتا ہے کراپس اگنے لگتے ہیں کسی پاک میں باغ میں چلی جائے وہاں پر فلاورز بلسم ہونے لگتے ہیں تو معلوم یہ ہوا کہ یہ ابرے رحمتیں ہیں جو برستی ہے بارش برستا ہے نتیجے میں ہریالی اور گرینری چھا جاتی ہے یہ رحمت بن کر آتی ہے لیکن یہی بارش بشیس میں جا کر گرتی ہے جہاں پر تھونز اور خاردار جھاڑیاں ہے وہاں پر بھی جا کر گرتی ہے وہاں اس کا کوئی افیکٹ نہیں ہوتا ہے بلکہ وہ جگہ گندی ہو جاتی ہے وہاں پر کیچڑ ہو جاتا ہے سوئل اور مڈ جمع ہو جاتے ہیں اور وہاں پر گندگی معلوم ہوتی ہے تو قصور بارش کا نہیں ہے اس گندی جگہ کا ہے جہاں پر وہ تو رحمت بن کر آئی تھی لیکن جس جگہ پر گری ہے وہ جگہ اچھی نہیں ہے نتیجے میں وہاں پر خرابی چھا جاتی ہے یہ مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ بیان کرتے ہیں اور میں اس کی ایگزامپل دیا کرتا ہوں کہ مثال کے طور پر یہ بارش کسی کینل میں آ کر گرتی ہے ریور میں آتی ہے وہاں پر پانی سٹور ہو جاتا ہے فائدہ ہوتا ہے لیکن کہیں پر بن پڑا ہوا ہو ڈسٹ بن ہو گندگی ہو اور وہاں پر جب پانی گرتا ہے تو بیڈ سمیل آنے لگتی ہے بدبو پھیل جاتی ہے تو قصور بارش کا نہیں ہے اس گندی جگہ کا ہے کہ جو اس رحمت والی چیز کو ایکسپٹ نہیں کر سکتی ہے اور اس کے اندر گندگی آنے لگتی ہے یا مثال کے طور پر بارش کا قطرہ سنیک کے منہ میں چلا جائے سنیک کا منہ کھلا ہوا تھا اور رین ڈراپ اس کے منہ میں چلا جائے نو ڈاؤٹ وہ رین ڈراپ پوائزن بن جائے گا اور وہی بارش کا قطرہ اگر کسی شیل میں چلا جائے تو ہو سکتا ہے کہ وہ اندر جا کر پل بن جائے موتی بن جائے پتا یہ چلا کہ یہ جو دین کی باتیں ہیں شریعت کی باتیں ہیں قرآن کا جو میسج ہے جب وہ اس میں نو ڈاؤٹ کوئی شبہ نہیں ہے کوئی شک نہیں ہے یہ ہدایت والا کلام ہے جب اچھے لوگوں کے پاس آتا ہے وہ سنتے ہیں ایکسپٹ کرتے ہیں عمل کرتے ہیں زندگی میں لے کر آتے ہیں جس کو قرآن نے کہا ہدل للمتقین یہ متقیوں کے لیے ہدایت بن جاتا ہے لیکن جس کے ظرف میں خرابی ہے جو کافر ہے مشرق ہے نان بلیور ہے ہپوکریسی جس کے اندر موجود ہے منافقت ہے وہ جب یہ بات کو سنتا ہے وہ اسے گمراہی کی طرف لے کر جاتی ہے وہ ہدایت سے محروم ہو جاتا ہے اسی بات کو قرآن نے کہا یو دل کثیرا ویہدی دے بے تو نو ڈاؤٹ یہ قرآن ہدایت والی کتاب ہے اور یہی تو وجہ تھی نا کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کو سنتے ہیں صدیق بن جاتے ہیں ابو جہل قرآن کو سنتا ہے زندیق بن جاتا ہے زندیق کہتے ہیں نافرمان کو دین کا انکار کرنے والے کو سیم قرآن دونوں کے پاس گیا لیکن you can spot the difference ایک ہدایت پر آ گیا ایک گمراہی پر چلا گیا یہی معاملہ ہمارا ہے دعا کرو اللہ تعالی ہمارے دلوں کو پاک کر دے اللہ تعالی ہمارے ظرف کو پاک کر دے تو یہ قرآن اور دین کی باتیں ہمارے اندر افیکٹ کرے گی عمل کا جذبہ پیدا ہوگا اگر اندر سے دل گندا ہوگا تو بجائے عمل کرنے کے ہم بدامالی میں مبتلا ہو جائیں گے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے تو یہ قرآن اللہ نے ہدایت ہدایت والا کلام کیا اور حدیث پاک ہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ایمان والا قرآن کی تلاوت کرتا ہے ایچ اینڈ ایوری لیٹر پر اسے ٹین ٹین ریوارڈز دیے جاتے ہیں اور حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم لا اقول الف لام میم حرف ولكن الف حرف ولام حرف ومیم حرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الف لام میم تم نے پڑھا اس پر ٹہننے کی نہیں ہے الف پر ٹین لام پر ٹین میم پر ٹین امیجن اللہ کی کیا رحمت ہے اور پھر جب رمضان کا مہینہ آ جاتا ہے تو جیسے ہم تعلیم میں سنتے رہتے ہیں کتاب کی تعلیم میں ہم سنتے ہیں کہ ایک کا ثواب سیونٹی ٹائمز ملٹی پلائی ہو جاتا ہے اگر آپ ٹین کو سیونٹی میں ملٹی پلائی کرو اٹ بیکم سیون ہنڈریڈ تو ایوری لیٹر آف قرآن جو ہم پڑھتے ہیں اس پر اللہ تبارک و تعالی رمضان کے مہینے میں سات سو سات سو نیکیا دیتا ہے and that's the minimum amount maximum تو اللہ تبارک و تعالی جتنا دینا چاہے تو اس سے ہم اندازہ لگائیں کہ قرآن کریم کی تلاوت کرنا اس مبارک مہینے میں اس کا کتنا بڑا کمال ہے اس لیے میرے بھائیوں میری عزیزوں میری مائیں اور میری بہنیں اس میں کمپٹیشن کرو یس فیملی ممبرز آپس میں کمپٹیشن کرے کہ اگر یہ ایک قرآن ختم کرے گی تو میں انشاءاللہ دو قرآن ختم کروں گی اگر میرا بھائی دو ختم کرے گا میں انشاءاللہ تین ختم کروں گا یہ قرآن کریم کی تلاوت کی برکت الگ ہے اور اس پر جو انعام ملتا ہے وہ ابھی میں نے آپ کو بیان کیا اور قرآن سے نسبت تو دیکھیے قرآن میں شیطان کا ورڈ ہے شیطان کا ورڈ قرآن میں لکھا ہوا ہے شیطان گمراہ ہے اس کا نام سنتے ہی ہم اعوذ باللہ من الشیطان رجیم پڑھتے ہیں پناہ مانگتے ہیں لیکن وہی ورڈ قرآن کی تلاوت کرتے کرتے آیا اور آپ نے شیطان پڑھا تو شیطان میں فائیو لیٹرز ہیں عام دنوں میں اس پر پچاس نیکیاں ملتی ہے اور شیطان پڑا تو لام ایڈ ہو گئے سیونٹی نیکی عام دنوں میں ملتی ہے اور رمضان میں وہ سیونٹی سے ملٹی پلائی ہو جاتی ہے یہ قرآن کی برکت میں آپ کو بتلانا چاہتا ہوں یہ ایکزامپل اسی لیے دی ہے میں نے کہ جس کو ہم گمراہ سمجھتے ہیں جب وہ قرآن کی تلاوت بن جاتا ہے تو اللہ اس پر بھی ثواب نصیب فرماتے ہیں تو منیمم دس نیکیاں عام دنوں میں ایک لیٹر پر ملتی ہے یہ قرآن کریم کی شان ہے اسی بنا پر صحابہ کرام ردوان اللہ علی مجمعین اور ہمارے جو اسلاف گزرے ہیں کتنی وہ تلاوت کیا کرتے تھے عام دنوں میں بھی اور رمضان کے مہینے میں تو سب کی تلاوت بڑھ جایا کرتی تھی اور کیسے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو ایک آدمی ایسا ہے کہ جو قرآن کریم کو پڑھتا ہے وہ حافظ اللہ اور قرآن کو ایسے پڑھتا ہے ہے جیسے قرآن پڑھنا چاہیے تجوید کے ساتھ بالکل ایوری لیٹر کے رائٹ پروناؤنسیشن کے ساتھ پڑھتا ہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو قرآن کی تلاوت کرے اور قرآن کی کما حق کا تلاوت کرے اور ہر چیز کی حفاظت کرے اللہ تبارک و تعالی کل اس کو وہ انعام دینے والا ہے کہ قرآن لکھنے والے فرشتے اس کے ساتھ میں موجود ہوں گے اور آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی قرآن پڑھتا ہے وہ علیہ شاقن وہ علیہ شدید یعنی قرآن پڑھتا ہے لیکن قرآن وہ ایزیلی نہیں پڑھ پاتا ہے اتنا وہ عربک کے پڑھنے میں ایکسپرٹ نہیں ہے اٹک اٹک کر پڑھتا ہے مشکلی سے پڑتا ہے لیکن قرآن چھوڑتا نہیں ہے ہی ٹرائز از لیول بیسٹ کہ جیسے مجھے قرآن آتا ہے اٹک اٹک کر پڑتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فلہو اجران اللہ اسے ڈبل اجر نصیب فرمائیں گے ڈبل ریوارڈ ملے گا یہاں پھر ایک سوال ہوتا ہے کہ ایک آدمی اچھی طریقے سے اچھی طرح قرآن کو پڑھتا ہے تو اس کو سنگل ریوارڈ اور جو آدمی تکلیف میں پڑھتا ہے اس کو ڈبل ریوارڈ یہ کیسے ہو سکتا ہے محدثین نے اس کا بڑا اچھا جواب دیا جس کو میں ایکسپلین کروں انڈیا پاکستان کی ہنڈریڈ روپیز کی نوٹ آپ لے لو بنگلہ دیش کا ہنڈریڈ ٹکا لے لو اور اس کے مقابلے میں ہمارا ایک پاؤنڈ رکھ دو وہ بھی ایک ہے یہ بھی ایک ہے لیکن دونوں کی قیمت میں بہت بڑا فرق ہے وہ ہنڈریڈ روپیز ہے وہ ہنڈریڈ ٹکا ہے اور یہ صرف ون پاؤنڈ ہے لیکن یہ ون پاؤنڈ ان کے مقابلے میں زیادہ حیثیت رکھتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہی فرماتے ہیں کہ شاندار انداز میں قرآن پڑھو گے سنگل اجر ملے گا لیکن بہت ہی بڑا اجر ملے گا لیکن جو اٹک اٹک کر پڑتا ہے اسے بھی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے وہ محنت کر کر کے پڑھتا ہے اسے بھی اللہ تعالیٰ ڈبل ریوارڈ نصیب فرمائیں گے یہ قرآن کریم کے پڑھنے کی فضیلت ہے ایک صحابی گزرے ہیں حضرت اسید بن حدیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا تحجد میں میں اٹھا اور نماز کے لیے کھڑا ہوا اور قرآن کی نماز میں تلاوت کرنے لگا فرماتے ہیں کہ چھوٹا سا میرا گھر تھا اور میرے گھر میں ایک چھوٹا سا بیڈ تھا بیڈ پر میرا بیٹا سویا ہوا تھا جس کا نام یاہیا تھا حدیث میں الفاظ میں ہے یحییٰ بچے کا نام ہے یہ نماز پڑھ رہے تحجد کی چھوٹا سا گھر ہے سائیڈ میں بیڈ ہے بیڈ پر یاہیا بیٹا سویا ہوا ہے اور گھر کے باہر ان کا گھوڑا تھا اس کو انہوں نے باندھا تھا سٹیبل ہوگا چھوٹا سا اس میں گوڑا باندھا ہوا تھا فرماتے تحجد کا وقت ہے میں کھڑا ہوا اور میں نے نماز پڑھنا شروع کی اور قرآن کی تلاوت کرنے لگا تلاوت کرتے ہوئے مجھے بڑا مزہ آ رہا تھا ڈوئنگ مائی تلاوت مجھے بڑا مزہ آ رہا تھا تو میری آواز انکریز ہونے لگی میں زور زور سے پڑھنے لگا کہا جب میں زور زور سے پڑھنے لگا تو باہر جو گھوڑا تھا نا وہ آواز کرنے لگا لگا اور کودنے لگا مجھے ڈر لگا کہیں یہ گوڑا پتا نہیں اس کو کیا ہو گیا ہے کہیں یہ بھڑک کر آ گیا تو میرے بیٹے یاہیا کو جو بازو میں سویا ہوا ہے تکلیف پہنچا دے گا میں نے اپنی وائس کو لو کر دیا فرماتے قرآن چیز ہی ایسی ہے کہ پڑھو تو بڑا مزہ آتا ہے میری پھر آواز انکریز ہوئی پھر میں زور زور سے پڑھنے لگا اب میں پھر جب زور سے پڑھنے لگا تو پھر وہ گھوڑا آواز کرنے لگا پھر وہ اچھلنے لگا میں گھبرا گیا پھر میں نے آواز کو لو کر دیا بس اسی طرح اپنی وائس کو انکریز اور ڈکریز کرتا رہا اور میں اپنی نماز کو میں نے ختم کی جہاں میں نے سلام پھیرا ہے اور باہر کی طرف دیکھا وہ صحابی حضرت اسید ابن حدیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے کچھ روشنی دیکھی چمکتی ہوئی روشنی دیکھی جو بڑی تیزی سے آسمان کی طرف جا رہی تھی روشنی تھی ہیونس کی طرف جا رہی تھی کچھ سمجھ میں نہیں آیا یہ آج کیا ہوا کیسی نماز ہوئی فجر کی نماز پڑھنے کے لیے میں گیا مسجد نبی میں جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی میں نے رات کی سٹوری رات کا واقعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سنا تو فرمایا اے اسید اے اسید جب تم قرآن کی تلاوت کر رہے تھے تمہاری تلاوت کو سننے کے لیے آسمان سے فرشتے زمین پر آ گئے تھے آسمان سے فرشتے زمین پر آ گئے تھے اور وہ جانور اسی وجہ سے چلا رہا تھا ہن ہنا رہا تھا یہ فرشتے وہاں پر موجود تھے جب تم نے نماز کو ختم کیا تلاوت کو ختم کیا یہ فرشتے دوبارہ آسمان کی طرف جا رہے تھے تم نے جو دیکھا کچھ روشنی آسمان کی طرف جا رہی تھی یہ وہ فرشتے تھے جو آسمان کی طرف جا رہے تھے اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اسید اسید اے اگر تم آج رات کو صبح تک تلاوت کرتے رہتے تو مدینے والے ان فرشتوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتے کیسے تھے وہ لوگ فرش پر قرآن پڑھتے تھے اور عرش والے قرآن کو سننے کے لیے فرش پر آ جایا کرتے تھے اللہ تعالیٰ ایسی تلاوت کا ہمیں جذبہ نصیب فرمائے اور اس انداز میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن پڑھنے والا بنائے یہ قرآن بڑا پیارا کلام ہے اور یہ کلام اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیب فرمایا تلاوت پر اتنا اجرا ہے اگر ہم تھوڑی اور محنت کرے اس قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرے اس کے معنی کو سمجھے قرآن کے مفہوم کو سمجھے تو الحمدللہ ہمیں کتنا فائدہ ہو سکتا ہے اس قرآن کریم کی تعلیمات کو حاصل کرنے سے اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے والا بنائے اور جتنا ہو سکے ہم قرآن کا رسپیکٹ کیا کرے حضرت اکرما رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق مشہور ہے کہ جب وہ قرآن پڑھتے تھے کچھ آیتیں پڑھتے اور ان کی زبان سے نکلتا ہاضا کلام ربی ہاضا کلام ربی یہ میرے پروردگار کا کلام ہے یہ میرے پروردگار کا کلام ہے اور بے ہوش ہو جایا کرتے تھے اس لیے اس کا رسپیکٹ کرنا محبت سے قرآن کریم کو دیکھنا اس پر بھی اللہ تبارک و تعالی نوازتا ہے یہ ایسا پیارا کلام ہے سلطان محمد شاہ بڑا بادشاہ گزرا ہے اس کا انتقال ہو گیا کسی نے خواب میں دیکھا پوچھا کیا معاملہ ہوا کہا اللہ تعالیٰ نے مغفرت کے فیصلے کر دیے دیکھنے والے نے پوچھا کون سا ایسا عمل تھا جو اللہ کو اتنا پسند آ گیا کہ تمہارے لیے مغفرت کا فیصلہ ہو گیا سلطان محمد شاہ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ایک مرتبہ میں اپنے تھرون پر کنگ تھا وہ تھرون پر بیٹھا ہوا تھا پیلس میں تھا اور پیلس کے پڑوس سے کسی کے قرآن کریم پڑھنے کی آواز آنے لگی کوئی قرآن کی تلاوت کر رہا تھا تو رسپیکٹ آف قرآن میں کہ کوئی قرآن پڑھ رہا ہے میں جلدی سے اٹھا اور میں زمین کے اوپر بالکل ادب سے بیٹھ گیا کہ اللہ کا کلام پڑھا جائے اور میں آرام سے تھرون پر بیٹھا رہو یہ میرے لیے مناسب نہیں ہے میں نیچے زمین پر بیٹھ گیا رسپیکٹ میں اور احترام میں اللہ تعالی کی طرف سے کہا گیا کہ تم نے میرے کلام کا رسپیکٹ کیا ہے جاؤ میں نے تمہارے لیے مغفرت کا فیصلہ کر دیا سملر ایک واقعہ سلطان محمود گزنوی رحمت اللہ علیہ کا بھی ملتا ہے ان کا تو عجیب واقعہ ہے ہم سب کو پتا ہے سلطان محمود گزنوی نے کئی فتوحات حاصل کیے ہیں اور کنٹینیوزلی وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جا رہے تھے فتوحات کو حاصل کر رہے تھے تو اس وار کے سفر کے درمیان ایک جگہ پر ٹینٹ ان کے لیے بنایا گیا تھا وہ رات کو اپنی ٹینٹ میں آرام کرنے کے لیے گئے تو سلطان محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ جب میں ٹینٹ میں گیا تو میرے خدمت گزاروں نے ٹینٹ میں جہاں میرے لیے بیڈ رکھا تھا سارے سامان کو رکھا تھا ایک قرآن شریف بھی رکھا تھا کہ مجھے تلاوت کرنی ہو تو میں تلاوت کر سکوں فرماتے میں بیڈ پر لیٹا ابھی جسٹ لائی ڈاؤن ہوا میں نے دیکھا کہ سامنے شیلف بنا ہوا ہے اس پر انہوں نے قرآن رکھا ہے دل میں خیال آیا قرآن سامنے میں پیر پھیلا کر سو جاؤں یہ قرآن کے ادب کے خلاف ہے تو میں نے یہ سوچا کہ قرآن کو اٹھا لیتا ہوں سائڈ پر رکھ دیتا ہوں اور پھر اس کے بعد سو جاتا ہوں سلطان محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں اپنی جگہ سے اٹھا قرآن شریف کو وہاں سے موو کرنے کے لیے جب قرآن کو ہاتھ میں لے رہا تھا میرے دل میں خیال آیا محمود تو اتنا بڑا انسان ہو گیا ہے کہ اپنے آرام کے لیے تو قرآن کو اس کی جگہ سے ہٹا دے گا کیسی سوچ تھی کہ محمود تو اتنا بڑا ہو گیا ہے کہ قرآن کو تو اس کی جگہ سے ہٹا دے گا تاکہ تو آرام سے سو سکے فرماتے ہیں کہ بس یہ دل میں خیال آیا میں نے قرآن کو اسی جگہ پر رہنے دیا پوری رات میں بیڈ پر بیٹھے بیٹھے سوتا رہا میں نے لیٹنے کی ہمت نہیں کی کہ کہیں قرآن کا احترام کے خلاف کوئی معاملہ نہ ہو جائے اس سے ہم اندازہ لگائے اور اسی پر اللہ تعالیٰ نے ان کی مغفرت کر دی انہوں نے ان کو بھی خواب میں دیکھا تھا اور ان کے متعلق یہ واقعہ ہے کہ جب ان کو پوچھا گیا کہ کس پر مغفرت ہوئی اس پر انہوں نے یہ واقعہ سنایا تھا برحال احترام قرآن آج میں اس لیے کہنا چاہتا ہوں کہ بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے ہماری گاڑی میں ہم ڈرائیو کرتے ہوئے جا رہے ہیں اور گاڑی میں ہم نے قرآن لگا دیا قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے اب قرآن کی تلاوت بھی چل رہی ہے اور ہم آپس میں باتیں بھی کر رہے ہیں یہ تو قرآن کے احترام کے خلاف ہے قرآن کی تلاوت چل رہی ہے اور ہم موبائل پر گاڑی میں باتیں کر رہے ہیں یہ بھی قرآن کے احترام کے خلاف ہے تو اس کا ہم خیال کریں ہمارے گھروں میں بھی بہت سی مرتبہ ہوتا ہے کہ ہم باقاعدہ گھر کے اندر تلاوت رکھ دیتے ہیں لیکن جب تلاوت ہو رہی ہے تو قرآن کہتا ہے وَإِذَا قُرِيَ الْقُرْآنِ فَاسْتَمِعُوا لَهُ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ کہ جب قرآن پڑھا جائے تو سنو اس کو غور سے سنو خاموش رہو یہ نہیں کہ ہم اپنی باتوں میں لگ رہے ہیں قرآن کی تلاوت بھی ہمارے سی ڈی پلیئر پر چل رہی ہے یہ مناسب نہیں ہے تو ہمیں قرآن کریم کا احترام کرنا ہے اللہ یہ احترام ہمیں نصیب فرمائے تو بڑا قیمتی یہ کلام ہے اور یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہمیں نصیب ہوا ہے جس قدر ہو سکے ہم زیادہ سے زیادہ قرآن کریم کی تلاوت کرتے رہے حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کو مالٹا کی جیل میں چار سال تک رکھا گیا تھا فور ایئرز تک وہ مالٹا میں جیل میں تھے کیونکہ وہ جو ایک فائٹ ہوئی تھی جس وقت انڈیا پاکستان بنگلہ دیش سب کچھ ایک تھا اور یہ برٹش گورنمنٹ کے خلاف جو وہاں پر فائٹ چلی تھی تو یہ بھی اس انڈیپینڈنس کے لیے لڑ رہے تھے نتیجے میں ان کو مالٹا جیل میں چار سال تک رکھا گیا چار سال کے بعد بعد ان کو آزادی ملی ہے یہ دارالعلوم دیوبند آئے اور دارالعلوم دیوبند میں حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ نے سارے علماء کو جمع کیا جب سارے علماء جمع ہو گئے فرمانے لگے فور ایئرز میں مالٹا جیل میں تھا اور آل دا ٹائم میرے دماغ میں ایک ہی سوال تھا کہ قرآن نے تو کہا تھا ان كنتم مؤمنين اے ایمان والو اگر تمہارے پاس ایمان ہے نا تم کبھی رسوا نہیں ہوں گے کبھی پست نہیں ہوں گے تم ہی ہمیشہ بلند رہو گے تو ہم ایمان والے ہیں کیوں چاروں طرف سے مار کھا رہے ہیں کیوں ہم پر اتنا ظلم ہو رہا ہے کیوں ہر جگہ ہمیں زلیل کیا جا رہا ہے جبکہ ہم تو ایمان والے ہیں تو فور ایئرس تک مالٹا جیل میں بیٹھ کر میں یہ سوچتا رہا واٹس دا ریزن کیا وجہ ہے ہم اتنے رسوا کیوں ہو رہے ہیں جبکہ قرآن نے تو کہا تم کبھی رسوا نہیں ہوں گے حضرت شیخ الند رحمت اللہ علی نے دارالعلوم دیوبند میں تمام علماء کے درمیان کہا کہ چار سال تک اسی بات کو سوچتا رہا اور اللہ نے میرے دل میں جو بات ڈالی ہے اور جس رزلٹ پر میں پہنچا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمارے اندر دو خامیاں موجود ہے نمبر ون ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا نمبر ون ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا اور نمبر ٹو ہمارے آپس کے اختلافات نے ہمیں تباہ اور برباد کر دیا یہ شیخ الند رحمت اللہ علیہ بیان کر رہے ہیں قرآن کو چھوڑ دیا آج دیکھیے کتنے ایسے لوگ ہوں گے کہ سال گزر گیا قرآن اٹھانے کا موقع نہیں ملا اور ایسے بھی نصیب ہوں گے کہ جن کو رمضان میں بھی قرآن پڑھنے کا موقع نہیں ملتا ہے الحمد جو پڑھ رہے ہیں ہمارا حال یہ ہے اللہ معاف کرے کہ قرآن کو پڑھ رہے ہیں لیکن عربک لینگویج میں جیسے قرآن کو تجوید پڑا جاتا ہے جس طرح ریسیٹیشن ہونا چاہیے ہم اس سے دور ہے بالکل آج ہمارا حال یہ ہے کہ فرسٹ دو کلمے ہم صحیح عربی انداز میں پڑھ نہیں پاتے ہیں تو اس کے لیے محنت کرنی ہے تو قرآن کو ہم نے چھوڑ دیا اور ہمارا آپس کا اختلاف ہے کہ الگ الگ فرقوں میں ہم بڑھ گئے نتیجے میں آج ہم ذلت اور رسوائی کا سامنا کر رہے ہیں تو برحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ قرآن کو ہم لازم پکڑ لیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت تاکید فرمائی ہے کہ قرآن کریم کو یہ تمہارے لیے ہدایت والا بن جائے گا لیکن یہ ہے کہ شرط یہ ہے اخلاص کے ساتھ سچے دل کے ساتھ ہم قرآن کریم کے اوپر عمل کرے قرآن کریم کو اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کرے اور جیسے میں نے آج کہا کہ تلاوت یہ آج جو میرا ٹاپک ہے کہ تلاوت قرآن کا اہتمام کرے اور ایک اور بات بتلا دو خاص کر کے جو حافظ قرآن ہے کہ دیکھو جو ہم حافظ قرآن ہیں ہمیں قرآن یاد ہے ہم چلتے پھرتے بھی پڑھتے رہتے ہیں قرآن میں دیکھ کر بھی پڑھ لیتے ہیں آل دا ٹائم قرآن پڑھنے کا بڑا اچھا موقع ہوتا ہے اب قرآن جب آپ ہاتھ میں لوگے تو وضو کمپلسری ہے لیکن اگر آپ ایسے ہی پڑھ رہے ہو وضو نہیں ہے پاکی کی حالت ہے لیکن وضو نہیں ہے تو قرآن پڑھ سکتے ہو لیکن پھر بھی بیٹر آپشن یہ ہے کہ آل دا ٹائم وضو ہو اور وضو کے ساتھ ہم قرآن کریم پڑھا کریں اس لیے کہ وضو ایک ایمان والے کی تو شان یہ ہونی چاہیے کہ آل دا ٹائم وہ با رہنے کی کوشش کرے ظاہری بات ہے کہ آج کے زمانے میں یہ پاسبل نہیں ہے اور بڑی عمر والوں کے لیے بھی پاسبل نہیں ہے لیکن کم از کم اس کا اہتمام کرو آپ حافظ قرآن ہو آپ بغیر وضو کے بھی قرآن پڑھ سکتے ہو لیکن وضو کا اہتمام ہو تاکہ وضو کی نورانیت بھی ہمارے اندر آئے اور ساتھ ساتھ ساتھ میں ہم قرآن کریم کی تلاوت بھی کریں اس کی نورانیت بھی ہمیں نصیب ہو جائے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو تلاوت کا اہتمام نصیب فرمائے اور جتنی باتیں کہی گئی یا آئندہ بھی کہی جائے گی اللہ تعالیٰ ان تمام باتوں پر ہمیں عمل کرنے کی سب سے پہلے مجھے توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو اس کے اوپر عمل کرنے والا بنائے آمین یا رب العالمین اور واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین العالمین اور ایک ضروری اعلان یہ ہے خاص کر کے ہماری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 گناہوں کو معاف فرما اللہ بہت بڑے گنہگار ہے بہت بڑے خطا کار ہے الہی پوری زندگی نافرمانیوں میں گزری ہے اللہ بدن کا ایک ایک بال ایک ایک بےگز و گنہ گار ہے اللہ الہ العالمین رات دن ہم سے گناہ سرزد ہوتے ہیں اور اللہ جس وقت ہم گناہ کرتے ہیں ہم جانتے بھی ہیں کہ ہم غلط کام کر رہے ہیں لیکن اے اللہ ایسے جری ہو چکے ہیں کہ بغیر تیرے ڈر کو خیال میں لائے ہوئے مولا یہ گناہ پر گناہ کرتے جا رہے ہیں اے پروردگار عالم تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے مولا تو اکرم المکرمین ہے ارحم ہے تیرے سوا کوئی گناہوں کو معاف کرنے والا نہیں ہے تو ہی ہمارا بیلی ہے مددگار ہے جیسے بھی ہے اللہ معافی مانگتے ہیں ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے مولا لاسٹ الیون منتھ سے نہ جانے کتنے اتنی تیری نافرمانیاں کی ہے لیکن اے اللہ تیرا کرم تو دیکھ تیری رحمت تو دیکھ تو نے رحمت کا اشرا بھیجا اور رحمت کے اشرے میں ہمیں عبادت کا موقع نصیب فرما دیا ہمیں روزہ رکھنے کی توفیق نصیب فرما دے ہمیں قرآن شروع کرنے کی اور پڑھنے کی توفیق نصیب فرما دے اے اللہ اسے زندگی بھر قائم رکھنا اور زندگی بھر تیری اطاعت کرنے والا بنا دے تیرے سامنے جھکنے والا بنا دے مولا کریم آج ہم سب روزے سے ہیں مولا ہم یہ بھی جانتے ہیں ہمارے روزے سوائے بھوکے رہنے کے کچھ نہیں ہے روزے کا جو حق ہے وہ ہم ادا نہیں کر پائے ہیں لیکن اللہ جو بھی کیا تجھے راضی کرنے کیا صبح سے اگر بھوکے پیاسے ہیں شہری میں اٹھ کر ہم نے شہری کی ہے اور افطار تک جو ہم انتظار کریں گے وہ صرف تجھے راضی کرنے کر رہے ہیں اور اللہ تو بھی جانتا ہے کہ ہمارا یہ عمل تجھے راضی کرنے کے لیے ہے الہ العالمین ہم ہمارے روزوں کو قبول فرما لے عبادت کو قبول فرما لے تراوی کو قبول فرما لے کو قبول فرما لے تمام ذکر و اذکار کو قبول فرما لے صدقات کو قبول فرما لے زکات خیرات للہ کو قبول فرما لے ہر قسم کی عطیے کو قبول فرما لے الہ العالمین گازہ میں ہمارے مسلمان جان بھائی بہن بہت پریشان ہیں نہ جانے وہ کیسے سہری کرتے ہوں گے نہ جانے کیسی ان کی افطاری ہوگی العالمین پوری دنیا ان کی مدد کی کوشش میں اب لگی ہوئی ہے ایمان والے ان کی مدد کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں اللہ تو رحم فرما دے ہر ایک کے دینے کو قبول فرما لے اور ان کے لیے آفیت کے فیصلے فرما دے مولا دنیا میں جہاں جہاں مسلمان غربت کے عالم میں ہیں پریشانی کے عالم میں ہے الہ العالمین تو ان کی نصرت فرما دے اور ہمیں زیادہ سے زیادہ ان کی خدمت کرنے والا بنا دے مساجد مدارس مراکز خانقاہوں کی حفاظت فرما دے اے اللہ آج پہلا روزہ ہے مولا پہلا روزہ ہے الہ العالمین تیری رحمت متوجہ ہے ہم اس موقع پر ہمارے ماں باپ کے لیے دعا کرتے ہیں اللہ اگر آج ہمارے والدین زندہ ہو تو ان کی عمر میں برکت دے دے ان کی روزی میں برکت دے دے ان کی بیماری پریشانی ختم فرما دے اور زندگی بھر دے دعائیں راضی رکھنے والا بنا دے اور الہ العالمین ہمیں زیادہ سے زیادہ ان کے لیے دعائیں کرنے کی توفیق نصیب فرما دے اور اللہ ہم میں سے جن کے ماں باپ دنیا سے چلے گئے یا ان میں سے کوئی ایک چلا گیا اللہ غری کے رحمت فرما دے اللہ غری کے رحمت فرما دے ان کی قبر کو نور سے بھر دے جنت میں اعلیٰ مقام نصیب فرما دے تمام اولاد کو ہمت نصیب فرما دے تمام پسماندگان کو صبر جمیل نصیب فرما دے اللہ امت کے تمام مرحومین مرحومات کی مغفرت فرما دے کتنے ہمارے بھائی بہن بچے بچیاں بوڑھے بڑے ہمارے ساتھ گزشتہ رمضان میں موجود تھے اللہ وہ چلے گئے اللہ وہ چلے گئے الہ العالمین وہ قبر میں دفن ہو گئے الہ العالمین ہم انہیں یاد کرتے ہیں اور ان کے لیے بھی دعا کرتے ہیں اللہ ان کی زندگی بھر کی عبادتوں کو قبول فرما دے ان کے لیے مغفرت کے فیصلے فرما دے اور اے اللہ ہماری زندگی کا بھی کوئی بھروسہ نہیں ہے بلاو آئے گا ایک دن ہمیں بھی دنیا چھوڑ کر جانا پڑے گا اللہ اتنا کرم کر دینا جب آخری گڑی بھی آ جائے جب روح نکل رہی ہو ہم سب کی زبان پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاری ہو جائے اللہ کلمے والی موت دے دے اور کلمے کی بنیاد پر مغفرت کے فیصلے فرما دے اور جب تک زندہ رکھے ہمیں دنیا میں کبھی کسی کا محتاج نہ بنانا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے تفیل ہم ان دعا کو اپنی بارگاہ میں اپنی شاعان نشان قبول فرما لے ان اللہ و ملائکتہ علی النبی یا الذین آمنوا علیہ وسلموا تسلیما علی محمد النبی وسلم تسلیما ربنا تقبل منا تبان انت عالم و وتب علی نیا مولانا انت التواب سبحان رب تو عما و وسلام وسلام على المرسلين والحمد لله